اس کے لیے سیمنٹ ہے ریت میں سیمنٹ ملا کر آپ لگا دیجیے دو اینٹیں بالکل جب ہو جائیں گے لیکن کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کام نہیں آئے گا اب گوند کام آئے گی آپ گوند استعمال کیجیے وہ کاغذ کے دو ٹکڑے ایک جائیں گے لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو وہاں گوند بھی کام نہیں آتی وہاں اللہ نے تین بنایا ہے دو ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیل ٹھونک دیجیے لکڑی کے دو ٹکڑے یا جان ہو جائیں کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو نہ سیمنٹ کام آئے گا نہ گوند کام آئے گی نہ بیل کام آئے گا اس کے لیے اللہ حضرت نے سوئی دھاگا بنا دیا سوئی دھاگے کے ذریعے سے دو ٹکڑوں کو آپ بنا کر ہے جان ہو جائیں گے لوہے کے بھی ٹکڑوں کو جوڑنا ہو کوئی زیادہ بھی دام نہیں آتا اس کے لیے اللہ نے ویلڈنگ بنا دی ہے ویلڈنگ کے ذریعے سے لوہے کے دو ٹکڑے بالکل بالکل جان ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی گئی پلاسٹک کے تو ٹکڑے جوڑنے ہو ایل پی استعمال کر لیجیے ٹکڑے ہونا ہے تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے جو دل ہیں ان کو جوڑنے والی چیز کا نام کیا ہے وہ جو دو انسانوں کے دلوں کو اکٹھا جوڑ دے ایک بنا دے اس چیز کا نام ہے دین جب ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے اللہ رب العزت دلوں کو اکٹھا کرنا ہے اس کو پرانے نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے نیک نیکمال کریں گے رحمان اللہ غصہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا بنوائے تو یہ دین محبتوں کا پیغام در ہے محبتیں تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے اسی لیے نیک بندہ ہو تو اسے خود بخود دوسرے نیک بندے کے ساتھ محبت ہوتی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اچھا لگتا ہے یہ تین مسئلہ کس کے طرح کا دیتا ہے بندے کے جوڑ دیتا ہے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جميعا زمین میں کتنے خزانے ہیں اگر آپ سارے کے سارے خرچ کر دیتے ماں اللہ سبھی نہ حضور آپ ان کے دلوں کے اندر محبتیں نہیں پیدا کر سکتے تھے ولا اللہ اللہ بھائی اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں دین محبتیں کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایسی محبتیں اللہ نے ڈال دی تھیں کہ علیم الزاد کی سدور پر اتار نے فرمایا روحما بینہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم بہت محبتیں کرنے والے ہیں وہ حلقہ گیارہ تو پریشن کی طرح نرد آپس میں ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ ریشم سے زیادہ نر محبت کرنے والے پشکنے والے انسان اگر نزیر اشتار اسلام کے اخلاق کو اپنائے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے تو وہ دوسرے دنوں کو خود ہے اور اگر ان نعمتوں سے انسان محروم ہو تو اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن جاتا اس لیے اس دین پر عمل کرنا آپس میں محبتیں تقسیم کرنے کا دور کرنا دل جڑ جائیں گے محبت آئے گی ایسار ایسار اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرنا یہاں تک کہ اول سندوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وقت کے بادشاہ کو تین چار آدمی تھے جن سے کچھ ناراضگی تھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بلایا جائے گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ستل رہے بنا کے سب کو بلا دیا گیا بادشاہ نے کہا کہ میں آؤں گا اور اپنے سامنے دیکھوں گا کہ ان کو کیسے قتل کیا جاتا ہے جب بادشاہ نے آ کر دیکھا اب وہ تندوری آ کے پہلے دوسرے دو تین بندے جو تھے وہ اس کے پیچھے تھے تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اب اس میں اچھے آدمی ہیں ان کو تو سمجھا دینا ڈرا دینا ہی کافی ہے دوسروں کو میں نے قتل کر ہے لیکن اب میں ان کی ترتیب کیسے بدلوں اس نے پھر بہانا کیا کہ جگہ اچھی نہیں ہے آپ لوگ آ جائیں مقصد اس کا یہ تھا کہ تقریب شکل ہو جائے گی بدل جائے گی تو میں کسی اور کو بدل کروں گا سوبل تندوری کو پھر بہانا بنا کے کر کروں گا معاف کر دوں گا دوسری جگہ دیکھا تو اب پھر آ گئے پھر اس نے ان کو تیسری جگہ بلایا اب پھر آ گئے اب بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا اس سے پوچھا ابو رسم میں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی طرح سے معاف کر دیتا دوسرے بندے کو قتل کرتا تین جگہ میں نے تمہیں اکٹھا کیا تینوں جگہ تم آگے کیا مسئلہ ان کا جی میں عراق آگے کھڑا ہوا بھائی تمہیں پتا ہے کہ تمہیں قتل کروا دیا جائے گا راجستھان کیوں آگے کھڑے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے آگے کھڑا ہوا کہ کتنی دیر آپ مجھے قتل کرنے میں لگائیں گے میرے دوسرے بھائیوں کو زندگی کے اتنے لمحات اور گزارنے کا موقع مل جائے گا اتنا ہی صاحب دوسرے کی خاطر اتنی قربانی یہ دین سکھاتا ہے چنانچہ بزرگ کا واقعہ ہے کھانا کم تھا لوگ زیادہ تھے تو انہوں نے خان ساما جو تھا اس سے کہا کرنے دسترخوان لگا دینا لائٹ رہا ہے تاکہ لوگ کھا لیں اور یہ ان کو اندازہ نہ ہو کہ کون تھوڑا کھا رہا ہے یا زیادہ کھا رہا ہے ایسے ہی کر دیا گیا اب وہ لوگ کھانے لگے ہاتھ بھی لا رہے ہیں جیسے منہ بھی چل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب سب نے کہا کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے لائٹ لائٹ تو کھانا ویسے کا ویسا مجھے بھی کیا ہوا ہر ایک نے کہا جی کہ میں تو بس ایسے ہاتھ لے جا رہا تھا منہ کی طرف اور منہ سے حرکت کر رہا تھا تاکہ میرا بھائی سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں میں اپنے بھائی کی خاطر اپنے کچھ کو چھوڑ رہا ایک وقت ہمارے اندر ایسا ہی بات آج سوچیے جی تو صحیح چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں میں جھگڑے اور یہ کون ظاہر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے وہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا گھروں والی یہ چھوٹتی نہیں ہے یہاں سے جناب کی معمولی معمولی باتوں سے ایک دوسرے سے جھگڑا کر ہیں تو آج کا یہ مضمون صرف اسی لیے شروع کیا گیا کہ سفر کہلاتا ہی سفر اس لیے ہے کہ وہ کھولنے والا ہوتا ہے مسافر سفر سفر عربی کا لفظ ہے ہی اس لیے کھولنے والا کسی سے اخبار کا لفظ نکلا صبح جب تو شہری مدار ہوتی ہے اور دن کو کھول دیتی ہے یہ انسان کو کھول دیتا ہے اس کی کمی بتائیے دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں کسی کا غصہ کسی کی طبیعت کی سختی کسی کی غفلت کسی کی بے پرواہی تو باتیں اسی لیے سفر سے پتہ چلتا ہے بندے کو تو اگر ایسی کمی کو تاریخ قریب رہتے ہوئے ہو جائے تو اس کی برپلا کر دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے برتن جہاں بھی اکٹھے ہوں گے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے آواز نکلے گی تو ایسی باتوں میں بڑا کرنا ہوتا ہے مل جل کر رہنا سیکھنا پڑتا ہے اور ہم اگر چھوٹی چھوٹی بات سے ایک دوسرے کے ساتھ تو اگر پیدا کرنے لے کر آئے تھے عرفات سے تو جاتے ہوئے یہ دل نفرتوں سے بھر کے یہاں سے واپس جائیں اور یہ کتنی بڑی معلومی ہوگی کہ اللہ رب العزت کے گھر سے آ کے پھر نفرتیں دلوں میں پھر چنانچہ ہمارے علماف اللہ رب العزت جو ہے عطا فرمائے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں نا رنجشیں ہیں ان کی بنیاد چھ تھی آپس کے لڑائی جھگڑے رنجشیں ان کی بنیاد چھ چیزیں اور چھ کی چھ چیزیں جو ہیں نا یہ چھ نام جو ہیں وہ سارے جین سے شروع ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ چھ دین سے بچ جاؤ زندگی آسان ہو جائے گی چھ دین پہلا کون سا غفلت لڑائی کا سبب غفلت کر دیا ہے میاں بیوی میں لڑائی کا سبب غفلت کہیں سامنے کہتے ہیں کہ بیوی اگنور کرتی ہے کام کہتا ہوں بھول جاتی ہے وقت کے کپڑے تیار نہیں کرتی وقت کے کھانا تیار نہیں کرتی بچوں کی تربیت میں غفلت کر رہی ہے تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بھی غفلت آپ کو سامنے نظر رہا ہے اور بیوی سے پوچھے تو وہ کہے گی یہ بات ہی بارہ بجے میرے پاس غفلت وقت نہیں دیتا مجھے نظر انداز کرتا ہے اور جی میں تو اس کی لسٹ سے سب سے لاسٹ نمبر پہ چکی گیا کہ گھر پہ توجہ نہیں تو دیکھیے میاں بیوی کے درمیان وقت اور واقعی ایک دن بیوی بتاتی ہے کہ جی بھی ختم ہو گیا آپ دفتر سے آتے ہوئے لیتے آئیے گا اور میاں صاحب آپ ڈھول جاتے ہیں جب گھر پہنچتے ہیں وہ یاد دلاتی ہے ہاں مجھے یاد نہیں رہتا کل نہ گا کل پھر ڈھول جاتے ہیں تو جب ایک دو دفعہ کھلیں گے تو سامنے کے جھگڑے کا باعث کریں گے تو غفلت ہے اچھا ماں باپ اور اولاد کے درمیان دیکھیں تو جھگڑے کا بھائی غفلت ماں باپ کو شکوا کیا بچے پڑھتے نہیں اور بچے ایسے کہ ان کو پڑھنے کے سوا دنیا کا ہر کام اچھا لگتا ہے کہتے ہیں بس پڑھنے کو نہ کہیں ہمیں بھائی یہی تو ماں باپ نے تمہارے کام دل لگایا تو پڑھنے سے غفلت ماں باپ پریشان اچھا بھائی بھائی کی لڑائی کی بنیادی وجہ وہ کہتے تو مجھے تو سمجھتا ہی نہیں دوسروں کا بڑا خیال کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتا ہے میں سدا بھائی ہوں مجھے خیال ہی نہیں کرتا غفلت تو بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو غفلت مالک اور مزدور ان کے درمیان کی اگر کوئی رنجشیں ہیں تو بنیاد اس کی مالک تنخواہ تو پوری لینے پہنچ جاتا ہے جو کام کہتا ہوں کرتا نہیں فارغ بیٹھا رہتا ہے بہانے بناتا ہے بغیر بتائے چھٹیاں کر لیتا ہے تو بنیاد کیا بنی غفل اگنور کرنا اور یہی غفلت بندے اور اس کے پروار کے درمیان ناراضگی کا سبب اللہ رب العزت بندے سے کیوں ناراض ہوتے ہیں <laughs> وہ کیا اللہ سے فرما دیا والا کا تو مل میرے بندے غاسل نہ بننا اور ہمیں ہر بات یاد رہتی ہے اللہ کی بات بھول جانا ہے کسی نے مشروب پلا دیا نا ایک ریال کا اس کا بھی شکریہ ادا کر لیتے ہیں اور جس پر نے دسترخوان سے اتنی نعمتیں کھلائی اس دسترخوان پہ کھانے کی آگے دعا پر ڈبل جا رہی ہے تو بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو لڑائی کی بنیادی وجہ غفلت ہے غفلت چھوڑنے سارے اسٹیپ میاں بیوی کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا بھائی بھائی کا رشتہ پڑوسی پڑوسی کا رشتہ شبیر استاد کا رشتہ سارے رشتے ان کی بنیاد جو ہے نا جھگڑوں کی رنجشوں کی نفرتوں کی وہ یہ بنیادی چیز ہے غفلت تو اس لیے پہلی بات اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے غفلت غفلت کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ ہے بدت غفلت کے بعد دوسری چیز کیا ریبت ریبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو اس پر رنجش ہو ناراض بھی ہو اب عام طور پہ غیبت بھی کر لیتے ہیں اور کہنے پہ آگے سے جواب ہوتا ہے کہ ہم نے تو سچی بات کی ہے بھائی سچی بات کی تو قیمت بنی سچی نہ ہوتی تو بنتا تو قیمت اسی سچی بات کو کہتے ہیں کہ جو پیٹ پیچھے کرو مگر اس بندے کو اس پر غصہ ہو رنجیش ہو ناراضگی ہو ہم کیوں ایسی بات کریں اس لیے فرمایا بلا یا تم بات تم میں سے کوئی کسی کی جیبت نہ کرے حدیث کے بات میں فرمایا نہیں تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے بھی مانے جائے اور یہ ایسی عادت ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کے اندر یہ ہے نکانوں کے اندر ویسے مجھ سے سنت ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھے جیون کر رہے ہیں حتیٰ کہ جو طلبا ہیں وہ آپس میں بیٹھے طلبا سے نہیں بیٹھے جو تارکین ہیں وہ آپس میں بیٹھے طالبین کی جگہ اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس کارگزاری سنا رہے ہیں اور کارگزاری سن رہے ہیں مگر بنیاد اس کی لگ اس کا سب سے آسان طریقہ کہ جو موجود نہیں اس کا تذکرہ مت کرے اگر کرنا بھی پڑے تو ایسے انداز سے کریں کہ کسی کو پن پوائنٹ نہ کریں یہ نہ کہیں فلاں بندے نے ایسے کی بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جب آپ نے مجھول میں چیزیں میں بات کر دی تو اب یہ بھی مطلب ہے مگر ہمارا نفس کہتا ہے نا کہ وہ تو جان بوجھ کے باتیں کرواتا ہے آپ کسی تیسرے بندے کا سب رکھ کے دیکھ لیجیے اچھی بات منہ سے نکالیں آگے سے دس باتیں دس برائیاں اس کی کرنے والے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہی نہیں کوئی ہمیں چنانچہ یہ سیبت آپس میں رنجشوں کا سبب گھروں کے اندر جتنے جھگڑے بڑھتے ہیں جتوں کے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں انہیں جیوتوں کے اس لیے شریعت نے اس غیبت کو بہت زیادہ ناپسند کیا یہاں تک کہہ دیا کہ الغیبت و اشد میں رکھ دینا تصیبت تو جنا سے زیادہ برا تھا اس لیے بہت زیادہ رسے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی جیبت کرے گا تو جس کی جیبت کی گئی وہ قیامت کے دن اس بندے سے اپنا حق طلب کرے گا حقوق الحال میں تھے اب بتائیں اول تو نیکیاں نام احوال میں ہے تھوڑی اور جو ہے اگر لینے والوں نے مطالبہ کر لیا تو قیامت کے دن تو کوئی جلدی راضی بھی نہیں ہوگا اور اختیار بھی اسی کے پاس ہوگا اس لیے امام اعظم ہونی پر حملے تو بہت ہم اثر لوگوں نے گا پہنچائی تکلیف پہنچائی تب بھی ان کی زبان سے کسی کی جیبت نہیں ہوتی تو ایک آدمی نے بڑے حیرانوں کر پوچھا کیا آپ کی زبان سے کبھی کسی کی جیبت ہوگی نہیں فرمایا کہ میں اتنا وقوف نہیں کہ اپنے نیکیوں پر اپنے دشمنوں کو اختیار دے دوں نیکیاں ہم کریں اور ان نیکیوں پر اختیار قیامت کے دن دشمنوں کو مل جائے مان ایسا میں بدل تو چھ غین ہیں جن سے ہم نے بچنے ہیں ان میں سے پہلا غین کون سا غفلت سے بچنا ہے اور دوسرا غین کون سا عجیبت سے بچنا ہے کسی کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے سے بچ جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ منہ سے کہنا ہوتا ہے کئی باتوں کا جواب خاموشی بھی تو ہوتی ہے اور بہترین جواب پہنچی ہو چپ رہیے جس طرح قیمت کا کرنا جرم اسی طرح قیمت کا سننا بھی جرم وہ بھی برابر کیسے اب کئی دفعہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ دو بندے بیٹھے رہے ہیں اور تیسرا اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تو شریعت نے کہا کہ بھائی یا تو وہاں پہ اٹھ جاؤ اور اگر اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ جاؤ تو کوئی اچھی بات کہہ دو مثال کے طور پہ کسی نے کہا فلاں ایسا فلاں ایسا تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں یار اگر نیک آدمی ہے نمازیں اچھی پڑھتا ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات کر دو اگر آپ نے اچھی بات کر دی تو گویا آپ نے ان کی تصدیق نہ کی اس کی اچھائی کی تصدیق کر دی آپ بھی بس سننے والے کس لیے تو دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہے جس میں کوئی بھی اچھائی نہ ہو کوئی بھی بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ ہے تو بہت سمجھدار بندہ آپ کا تجربہ ایسا ہوگا لیکن ہے تو بہت سمجھ جاتا کوئی بھی ایسا اچھا لفظ کہہ دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کریں اور یہ دیبت فرد کی بھی ہوتی ہے جماعت کی بھی ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا اور یہاں اس کو کوئی تکلیف ہوئی اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عرب ایسے ہوتے ہیں اب یہ جو اس نے لفظ دے دیے نا عرب ایسے ہوتے ہیں تو سارے عرب اس میں شامل ہیں اب بتائیے سب سے معافی کیسے مانگ سکتا ہے اور قیامت کے دن اگر سب نے اپنا حق طرف کر لیا تو حق نہیں کیسے سکتا قبیلے کی دیپت ملک کی دیپت ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دیپک بہت جو ہے کبیرہ گناہ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اس کا سب سے آسان طریقہ کہ اپنے آپ کو تیسرے بندے کے تذکرے سے بچائیے اگر کرنا بھی پڑے تو اچھا تذکرہ کرے بندہ خاموش ہی نہ کرے کسی کو سیاست یا اپنے عملوں پر ایسا ہو کہ قیامت کے دن کیے ہوئے عمل سب چلے جائیں اور دوسروں کے گناہ انسان کے اپنے سر کے اوپر آ جائیں اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم بیٹھے ہوئے مردہ کا گوشت پا رہے ہو تو ہم غفلت سے بچیں ریبت سے بچیں اور تیسرا ذل سے بچیں ذل عربی کا لفظ ہے ولا في قلوبنا غلا للذين آمنوا تو تم اس کو کہتے ہیں کینا کینا کہتے ہیں دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا نفرت رکھنا دعوت رکھنا یہ جیسے چھٹی دشمنی رکھنی ہوتی ہے نا اس کو کینا کہتے ہیں اور یہ بھی بہت عام اور یہ اتنی بری کہ اس کی وجہ سے دوسرے کی اچھائیوں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی پھر بندہ دوسرے کا اچھا مانگتا ہی نہیں ہے برا لگتا ہے کسی کے بیٹے کو اچھی جاب مل گئی تو برا بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا دل میں گٹا یہ دل کی علامت ہے اور یہ عام طور پر قریب رہنے والوں میں ہوتا ہے پڑوسیوں میں ہوتا ہے ایک جگہ رہنے والوں میں آپس میں بہت بلکہ یقینا ایک جگہ پر بالکل کام کرنے والوں میں زیادہ اس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی بہت زیادہ آج دفتروں میں دیکھو جا کے بس ایک دوسرے کی سانس کھینچنے میں لگے ہوئے بعض لوگ کیکڑے کھاتے ہیں سی فوڈ اب ان کی شکریہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تو شکل دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ماشاء اللہ کے اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ ہم تو کھا جاتے ہیں تو وہ زندہ کو اگر کبھی دیکھو نا تو عجیب ہی اللہ نے اس کی شکل بنائی تو ایک کامت صاحب ان کو بنا رہے تھے اور ایک بڑی بالٹی کے اندر نا وہ زندہ پڑے ہوئے تھے درجنوں کی تعداد ہل جل رہے تھے چل رہے تھے میرے بندے نے دیکھا اس نے آپ دیکھا یہ کیا اس کو ڈھانپو تو اس نے کہا ڈھانپنے کی کیا ضرورت ہے میں کہیے سارے زندہ رہے ہیں ابھی نکل آئیں گے باہر نے کہا دیکھو نکلتے ہیں اور اس نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو ان میں سے ایک نے جو ہے نا نکلنے کے لیے دیوار پہ چڑھنا شروع کیا جیسے ہی اس نے چڑھنا شروع کیا نیچے سے دو نے مل کے اس کی ٹانگ نیچے گئی نے کہا بالکل ٹھیک تھا بات بند کر نہیں کی طرح کسی ایک کو اللہ عزت دیتے ہیں کسی کا رزق بڑھا دیتے ہیں کسی سے کام لے لیتے ہیں دوسرے لوگ مل کے اسی کی ڈانگ بھیج لے گیا اور دفتروں میں آج کل سارا دن یہی ہوتا ہے یہ دو مل کے باس کو اس کے خلاف وہ باس کو اس کے خلاف وہی کام کر رہے ہیں جو جانور بیٹھے اچھا نہیں لگتا دوسرے کا بلکہ من گھڑت قسم کی اسٹوری ہے مجھے تو صاف لگتا ہے یہ بنا بنایا اسٹوری ہے یہ لیکن بنانے والے نے خیر ہے ایک صاحب تھے تو وہ سے بڑے پریشان تھے تو کہیں جنگل میں چلے گئے اس کے اندر اور وہاں پہ خوب انہوں نے ماشاء اللہ تصویر پھیرنی شروع کر دی ایک سال تک عبادت کرتے رہے ایک سال کی عبادت کے بعد ان کو اشارہ ہوا کہ تمہاری عبادت قبول ہوئی لہذا مانگو جو مانگتے ہو تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ بس مجھے پتا پکایا کھانا روز مل جائے منو تنوع تو میں تیرا کھاؤں گا اور تیرے گیت گاؤں گا دعا قبول ہو گئی اللہ کی جان دن میں کوئی نہ کوئی بندہ آتا اور پکا پکایا کھانا ہڈیا دے جاتا چند دن وہاں رہا چند دن کے بعد اس نے سوچا یار میں گھر کیوں نہ چلا جاؤں ایک کا کھانا تو دو تین کھا لیتے ہیں نا تو بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا لو جی واپس اپنے گھر آ گیا اب کھانا تو وہاں بھی ملنے لگا کھانے کو جب ملنے لگا تو چند دن میں ماشاء اللہ ان کے چہروں پر روٹی بھی آ گئی سیسے بھی اچھی ہو گئی اب جو ساتھ والے تھے نا جن کا ان کے ساتھ آپس میں دل کا تھا معاملہ تھا وہ بڑے حیران یار کیا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا چہرے چمکتے ہیں اور خوشیاں ہیں وہ پیچھے پڑ گیا بھائی بتاؤ تمہیں کہاں سے خزانہ ملا اس میں کا خزانہ تو کوئی نہیں ملا اب کئی بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی لدوڑے کی گٹلی کی طرح چپک جاتے ہیں اب ادھر سے اقرار سے بتاؤ اور ادھر سے انکار ادھر سے اقرار اور ادھر سے انکار کہاں تک انکار کرتا تنگ آ کے اس نے کہا یہ آپ جان چلانے کے لیے طریقہ اس کو بتا دوں اس نے بتا دیا بھائی عبادت کی تھی ایک سال اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی اور روز کا کھانا مل جاتا ہے لسی پیتے ہیں ساگ کھاتے ہیں اللہ تعالی میں گیت گاتے ہیں اب اس سے جب سنا اس نے کہا واہ چلو یہ تو ہم بھی کرتے یہ ساتھ بھی نہیں جگہ واہ اس نے بھی ماشاء اللہ تصویر تصویر تصویر ایک سال اسی طرح اس سے گزار دیا اللہ کی جان دیکھیں کہ سال بعد اس کو بھی اشارہ ہوا بھائی تم نے بڑی محنت کی ہے مانگو کیا مانگتے ہو اب جب اس کو مانگنے کے لیے اشارہ ہوا تو اس سے غور اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا یہ اللہ وہ جو خود منگیے مستری مجھے وہ پتہ ہو جائے کو دل کے کہ دوسرے کا کیوں اچھا ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ دل دلوں کو ایک دوسرے سے بہت دور دیتے ہیں اپنا نقصان تھوڑا ہو جائے مگر دوسرے کا زیادہ وہ ایک اتنا مشہور ہے نا کہ دو بندوں کے درمیان ایک ایسا ہی تعلق تھا تو ایک نے دوسرے کو شکایت لگائی کہ جی دیکھو اس نے میرے پاس کتنا برا کیا اس نے کہا یہ بات ہی ہے کہ تم دونوں حقیقت میں کرتے رہتے ہو میں آپ کی سزا تمہیں دوں گا اس کو پوری دے دوں گا آپ کی سزا تو دوں گا اس میں کچھ تو تمہارا بھی کر جانے اس کو سزا پوری دوں گا تو بتاؤ تمہیں کیا سزا چاہیے کہنے لگا جی میری یہ کار نکال دیں اس نے کہا کہ اس میں اس کی تو دو نکل جائے گی اس تو کئی تو چھ چیزیں جو آپس میں نفرتوں کا سبب بنتی ہیں ان میں سے پہلی غفلت اور دوسری اور تیسرا ہل ہل تینا اور یہ پینا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند اتنا ناپسند حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلت القدر میں اللہ العزت بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخش کروا دیتے ہیں جس کے دل میں ایمان والوں کے بارے میں پینا ہو اللہ لینت القدر میں بھی معاف معافی اب بتائیے اگر لہلت القدر میں بھی معافی نہیں ملتی تو کیا بنے گا تو ہمیں اپنے دل سے اس دل کو پینے کو دور کرنا ہے اللہ کے لیے سب کو معاف دکھ بھی کیا تکلیف بھی دی جنہوں نے ہم دل میں نفرت میں کیوں رکھتے ہیں یہ دل نفرت میں رکھنے کے لیے تھوڑا ہے یہ محبت میں رکھنے کے لیے اور چوتھی چیز وہ ہے غلط غلط ایک چیز کو ضرورت سے زیادہ اہم بنا دینا یہ بھی آپس میں جھگڑے کا سبب ہے اگر آپ دیکھیں تو اکثر دینی حلقوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کی بنیاد اپنے کام کو اہم بنا دینا ضرورت سے زیادہ اور دوسرے کے کام کو ضرورت سے زیادہ کم کر دینا سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں عقائد ٹھیک ہیں راستہ ٹھیک ہے مگر آپس میں کام کے بارے میں ہم اعلیٰ کام کرتے دوسرے نہیں کرتے اب تفریح آپ اندازہ تو پتہ لگا لیں یہ فل دین آپس میں جن کا کا اور پانچویں چیز ہے غصہ اور غصہ اللہ اکبر یہ رشتے لاکھوں کو اتنا توڑتا ہے کہ کسی اور کسی بھی رشتوں کو اتنا جلدی نہیں توڑتا کسی غصے کی وجہ سے میاں بیوی میں تلا اسی غصے کی وجہ سے شاگرد استاد کنارہ اسی غصے کی وجہ سے بیٹا باپ کنارہ اور اسی غصے کی وجہ سے بندہ اپنے خدا سے ناراض غصہ ہے کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ سے ناراض ہو ایک مرتبہ چھ یا سات دن حجا کا دن تھا ایک صاحب کسی باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے ایک تو اس میں بھائی لیکن باہر کی روٹیاں کھانے کی عادت پڑ چکی تھی تو پھر طبیعت نازک ہو جاتی ہے ان کو میں دستور جیسے ہوتا ہے اس مائل کا ہارٹ اٹیک کا ہوا مائل کا ہاسپٹل میں گئے انہوں نے ہاسپٹلائز کر لیا آئی سی یو میں رکھ لیا ایسے ٹھیک تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ڈاکٹر اب ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اگر آپ کہیں گے تو ہم ہاسپٹل کی طرف سے آپ کو اسٹیٹر کے اوپر آپ کو اپنی گاڑی کے اوپر میدان یا لے جائیں گے اور حقوق کروا کے لائیں گے تاکہ آپ کا حج ہو جائے رکن ہے آسم ہو سکے اب وہ جی میں حج کرنے آیا تھا اور مجھے بیمار کر کہتے نہیں جانا رہا حسرت ہے صاحب کے مندر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو مندر کے سامنے آج مل کو یہاں پر ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ہم لے جائیں گے کہتے مجھے نہیں جانا میں ہٹ کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے دعوا کر یہ غصہ ایسا اسی غصے میں آنل رکھتی تھی جی تو ایک اپنے پریڑا کر بیٹھتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ جو اپنے غصے کے پاس قابو پا لے اور شیطان یہ کہتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے کسی کو تو میں اس طرح اس کے اندر دوڑ لگاتا ہوں جیسے انسان کی رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہوں ہے ایک بار گئے ساتھ سے آگ لینے کے لیے اس نے کہا ذرا آگ لے دیں ہم نے کہا میرے پاس نہیں تھوڑی سی ہے بھائی میرے پاس نہیں ہے مجھے تو بہت تھوڑی سی چاہیے اس نے کہا سنا نہیں تجھے کہا میرے پاس نہیں ہے کچھ دھواں اس کا تو نظر آ رہا ہے تو مجھے کیا سمجھتے ہیں نہیں ہے میرے پاس میرے اب تو برتی نظر آ رہی ہے یہ ایسی ہے تھوڑی سی دیر میں انسان جیسے آگ ہو آپ بہولا اس لیے شیطان پہچان آپ کرنا اور یہ غصہ کی پہسانی اللہ عل علیہ نے ایمان والوں کی ٹپٹ پر آنے والی نے پی جانے والا ہاں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے قرآن والی ذرا کی بات تو ہوتا سکتا ایک ملک میں جانا ہوا وہاں میاں بیوی دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تیئیس سال ان کی شادی کو ہو گئے اور ایک بہت معمولی سی بات پہ چلا کر وہ معمولی سی بات کیا تھی کہ ہاں میں ذرا در سے اٹھے دفتر ویٹنگ تھی جلدی جانا رہا تو کوئی بچہ واش روم میں تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں ناشتہ نہیں کرتا لیکن میں تو اسپیس تو کر کے جاؤں گا تو وہ کچن میں آ گئے اور کچن کے شہر کے اندر انہوں نے ٹوسپیس کر لی اب جب بیوی کو پتا چلا تو بڑا غصہ میرا خاندان تو بہت ہی رف اینڈ ٹف ہے کچھ ضرورت کا پتہ نہیں ایجوکیٹ نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہے لو جی شام کو جب خاندان صاحب آئے کرتے تھے تو بیوی جھگڑے کے لیے تیار آپ کو تو ذرا بھی کا پتہ نہیں ہے اس نے بتایا کہ مجبوری تھی تو اگر میں نے کر بھی لیا تو کیا ہوگا نہیں کچن کے میں نہیں ایسے کرنا چاہوں گا لو جی اتنی سی بات سے بات بڑھے گی اور اس کا نتیجہ آپس میں طلاق کی عمر اب تیئیس سال کی آپس میں محبتیں ہو تعلق ہو تیئیس سال کو گھر میں کتا پالا جائے گا تو وہ بھی اچھا لگنا لگ جاتا ہے جانور بھی اچھا لگتا ہے تیئیس سال کا آپس کا تعلق اور اتنی معمولی سی بات پہ آپس میں طلاق کی غصہ تاجر نے جب سنا تو میں نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے دونوں ہی پی ایچ ڈی تو وہ سننے والا کہنے لگا کہ آپ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں پی ایچ ڈی تھے میں نے کہا انگریزی کے پی ایچ ڈی نہیں تھے اردو کے پی ایچ ڈی کہنے سے کیا مطلب میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ بھائی تیئیس سال کے تعلق کو جو بندہ ایک لمحے کے اندر توڑ بیٹھے وہ پھرا ہوا دماغ نہیں تو کیا کس وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے غفلت سے بچیں غیبت سے بچیں دل سے بچیں اور غلط سے بچیں اور پانچواں غصہ لیے نظیر اسلام اسلام نے اس کا باقاعدہ طریقہ بتایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ کیوں انسان کی اصل خاک ہے نا آگ کے اندر اونچا اٹھتا ہے نا مٹی کے اندر تو آج بھی ہے تو اسے اپنی اصل سے قریب کر دیا گیا کھڑے ہو مٹی سے ذرا دور ہو بیٹھو گے قریب ہو جاؤ گے بیٹھے ہو لیٹ جاؤ گے تو اور قریب ہو جاؤ گے اپنی اصل کے تو نار کے قریب نہ ہو آگ کے قریب ہو گئے اور دوسرا آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے تو نبی علیہ صاحب اسلام نے بھی یہی طریقہ بتایا تم پانی پی لو یا پانی پہ وضو کر لو اب پانی پہ وضو کریں گے تو کاغذ ہے کہ وہ جو آگ ہوگی اس پہ ٹھنڈ پڑ جائے طریقے سمجھائے غصے کو دور کرنے کے طریقے کیا ہے مگر یہ ایک بہت بڑی مرض ہے اور یہ دیکھ رکھنا اتنا کہ غصہ عام طور پر کمزوری کی دلیل ہوتی ہے عام طور پر عام طور پر کس کی دلیل ہوتی ہے چنانچہ کے جوان کی نسبت کوڑے کو غصہ زیادہ ہے صحت مند کی نسبت بیمار کو غصہ اور مرد کی نسبت عورت کو غصہ تو غصہ کمزوری کی ہے بچنے کی کوشش کریں ہم جیسے بھولوں کو دیکھا ہوا کو گالیاں نکالتے ہیں ہمارے اندر کا ہم علیہ بوڑھے رہا ہے کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر بس کچھ نظر کمزور ہو گئی ہے اس نے کہا جی بڑھاپا ہے میرے دانت بھی گر گئے ہیں کئی سارے یہ بڑھاپا ہے اونچا سنائی دیتا ہے یہ بڑھاپا ہے ڈاکٹر کھانا بھی حلم نہیں ہوتا اس نے کا بڑھاپا ہے اب جب اس نے ہر بات سے کہا نا بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھے بھی ہے غصہ ہے کہنے کی ہر بات پہ ہے بڑھاپا ہے ان کا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے جو آپ کر رہے ہو نا بوڑھے آدمی کو گھٹنے میں درد تھا تو ڈاکٹر کے کیا دکھانے کے لیے ڈاکٹر کی یہاں درد ہوتی ہے تو نے چیک اپ کر کے کہا بابا جی بس عمر کا مسئلہ ہے بابا جی نے دوسری ٹانگ کو دیکھا عمر تو اس کے برابر کی ہے اصل میں طبیعت بڑھاتے میں صاف ہو جاتی ہے اور حساب تک یہ ایسی وجہ سے بندے کو غصہ جاتے لیکن اتنا بھی حساب کیا کہ رشتے ناتوں کو انسان کو توڑ رہے ہم نے دیکھا کہ معمولی معمولی بات سے مرنے مانگنے تک جاتا جاتے آج کے بعد تو مجھے نہیں دیکھو گے آج کے بعد تو میرا نام نہیں سنو گے آج کے بعد یہ وجہ اللہ شاق سلام مجھے کبھی نہیں کیا ایسی بات کر نا تو یہ غصہ اللہ عزت کو اس اسی ابھی کے پاس مفہوم کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف کروا دیں اسی لیے جس کو غصہ زیادہ آتا ہوگا وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ جتنا اللہ نے اس پر مجھے قدرت دی ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت کو مجھ پر قدرت ہے اور میں اگر اس پر غصہ اتنا نکال رہا ہوں اور اس کے بدلے اللہ نے اگر اپنا جلال نکالنے کا پروگرام کر لیا تو میرا زیادہ نہیں اب گزر کی چھٹی چیز وہ غرور تکبر حجر تکبر غرور یہ چیزیں آپس میں جگڑوں کا فساد کا سبب بنتا ہے اس لیے نبی صاحب اسلام نے تکبر سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت دھیان رکھا تکبر سے بچے نبی علیہ السلام کو دیہاتی لوگ جو ان پڑھ ہوتے تھے نا ان کے ساتھ پتہ پیار سے رہتے اللہ اکبر کبیر دیا جنہوں سے ایک دیہاتی آیا اور نبی علیہ اسلام کی خدمت میں کرنے لگا کہ جنت میں کون سے پھل ہوں گے سرمایہ سارے کا وہ تکلیف دینے والا فرض بھی ہوگا فرمایا تکلیف دینے والا فرض پہلے کہاں بیری کا فل اصل میں بیری کے درخت کے اوپر کانٹے بہت ہوتے ہیں اور اس کو توڑنے میں دیر کو کانٹے چکتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں تو بوڑھے کے دیر میں وہ تصور تھا وہ تکلیف دینے والا تھا جب نے فرمایا کہ نہیں جنت میں بیری کا پھل ہوگا اگر بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی اللہ چودہ سو سال پہلے بغیر کانٹوں کے دیری کا تصور نہیں تھا آج چودہ سو سال کے بعد سائنس نے ایسے دیری کے پودے بنا لیے کچھ عرصہ پہلے بغیر کانٹے کے گلاب کا تصور نہیں تھا اب ہم خود ایسے اپنے اداروں کے اندر گلاب کے پودے اگا رہے ہیں کہ جن کے اندر کیڑے سے کانٹا ہے ہی نہیں میں جب بغیر کانٹے والا گلاب دیکھتا ہوں وزیر اسلام کی عظیم یاد ہے کہ چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جنت میں جو ڈیری ہوگی اس میں تاکہ نہیں ہوں گے جو تکلیف مر جائیں گے ایک دیہاتی آئے نبی جی، جنت میں دور ہوں گے جی اتنے بڑے بڑے اور میں تم کنویں سے پانی نکالتے ہو ڈول دوست جی وہ تمہارے قول کے برابر دور کا دانا ہوگا ایسا کہ کے دانے کے برابر ہے وہ تو میرے سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا تو بہت کے آگے دیکھا میں میرے دان سمایا ہاں تمہارے خاندان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا تو دیکھو اس لیول پہ جو گفتگو کرنے والے لوگ تھے اللہ کے پیارے حدیث وسلم ان کے ساتھ بھی اسی لیول کی گفتگو جناب کے ایک صحابی ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے وہ کسی دیہات سے آئے تین چار سال سے بندے تو نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھنے کے اللہ کے نبی کیا مت کرنے حساب ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کہنے لگا اللہ کو حساب لے گا کون نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے پھر خیر ہے پھر خیر ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لگن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کتنے رہی کتنے کری کتنے نکل اور جب اس سے حساب لینا ہے مجھے رحمت سے امید ہے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کروایا اللہ واقعی بات تو بھائی ہم اگر تم یہ چیزوں سے بچیں تو ہمارے آپس کے اندر ان محبتیں آئیں اور یہ دین الفتیں محبتیں سکھانے ہی کے لیے دنیا میں آئے لہذا یہاں پر رہتے ہوئے اگر کسی نے ان کی بات کر دی کسی نے کوئی کر دی دل دکھا دیا تو بھائی آج کی محفل میں دل میں سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اس کے بدلے یہ دعا مانگے اللہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اس کے بدلے آپ نے معاف کروا دیں آپ اپنے معاف کروا دیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یہ محبت ہے تقسیم کیجیے اللہ رب نے ہمیں سکیں کچھ محبتوں کی زندگی میں جیت تاکہ اس کے ذریعے بھنڈے اور اللہ کے درمیان بھی محبت پیدا ہو جو اصل مقصود ہے ہمارے وہ محبتیں ہیں تو ہم دلوں کو صاف کر لیں پینے سے اور تکبر سے اور حسد سے جب ہم ان کو صاف کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرمائیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ محبتیں زندگی کو بہترین بنا دیتی ہیں اور نفرتیں زندگی کو ناکام اس شخص کا کی بات مکمل کرتا ہوں سرکاری افسر آپ کو بہت نیک آدمی نہیں تھا مگر ایک اچھا انسان تھا لکھا پڑھا انسان دنیا تک تعلیم اس کے پاس تھی بہت مند کا مہینہ اور آفیسر کا اپنا واقعہ وہ سب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا سرکاری سو اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن سے سفر ہوتے تھے ریل کے ذریعے جب میں وہاں پہنچا تو گاڑی آنے کا بہت قریب تھا اور اس دن رش بہت زیادہ تھا میں نے کلی کو کہا کہ بھائی میرا یہ ٹرک تھا اور مجھے پلاس پلیٹ فارم پہ پہنچا گاڑی آ گئی میں پلیٹ فارم پہ پہنچا اپنے گدے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لیکن وہ بندہ سامان لانے والا ہے ٹکٹ میرے ہاتھ میں آگے میں نے دیا کیا ہے کہ پہنچ رہا ہوں گاڑی کے میں حتیٰ کہ گاڑی نے آ آتے دروازے بند کر کے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیے اور سامان کھانے والا سامان ہے اتنا مجھے غصہ آیا اتنا غصہ آیا اس کی وجہ سے میرا سفر چھوٹا لگا پھر دوسرے مجھے خیال آیا کہ میں اکیلا تھا اور رش میں مجھے راستہ نہیں ملتا تھا اور میرے لیے پہنچنا مشکل تھا تو اس کے سر پہ تو سب تھا نہیں لوگوں نے راستہ دیا اور کا کیا تھا جب ٹرین چلی گئی اور لوگ بھی پلیٹ فارم پہ چلے گئے تو اب وہ بیچارا آیا کلی غریب تھا ڈر بھی رہا تھا کہنے کہ بس وہ جو ہے نا پسینے میں چلا دور آ کے اس کے فرنڈ رکھا مجھ سے باقی مانگنے لگا صاف مجھے کسی نے سستا نہیں دیا میں تو بھیڑ کے اندر بس میں اٹک کے رہ گیا میں نے بڑے آرام سے اسے کہا کوئی بات نہیں میں واپس چلتا ہوں میں کل سفر میں چلا جاؤں گا یہ سنتے ہی نا سچے اصل تھا وہ تو سمجھتا تھا مجھے وہاں بہن ایسی گالیاں پڑے گی جو سرکاری لوگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں میرا کہیں نمبر ختم نہ کروا دیا لیکن اب اس نے دیکھا کہ کے میں نے کہا کوئی نکل چلیں گے تو اس بچے رکھ لیا اور اس نے پھر میرا سامان اٹھا لیا اور اٹھا کے اس نے مجھے اسٹیشن کے باہر تک پہنچایا میں سامنے میں بیٹھ کے رہتا ہوں اس کے لگا اگلے دن جب میں پہنچا تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ وہ کلی پہلے سے انتظار میں کر رہا ہے میں نے نہیں کہا تھا کیونکہ میں نے اسے معاف کر دیا تھا تو اس کا اتنا احسان مند وہ ہو رہا تھا پہلے جوان سے تھا کہنے لگا اس نے میرا سامان اتارا کام آج میں آپ کو ضرور وہاں پہنچاؤں گا سامان بھی لیا مجھے اس میں سے فارم پہ بھی پہنچایا گاڑی آ گئی کہنے لگے جب گاڑی آئی اور میرا سامان اس نے اندر پہنچا دیا اور باہر کھڑا ہوا میں نے کہا چلے گا اس نہیں جب تک گاڑی نہیں جائے گی میں آپ کو روک نہیں کروں گا نہیں جانا میں بھی کھڑکی میں سے دیکھنے لگا اسے وہ مجھے دیکھنے لگا کہنے لگا کہ اس شخص نے مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو آنسو آئے نا مجھے کبھی کسی رشتے دار نے بھی ایسے گرم آنکھوں سے رخصت نہیں نہیں جاتا وہ جو ایک دن کا لیٹ ہونا تھا وہ تو بھول گیا معاملہ لیکن جس محبت کے ساتھ اس نے مجھے نفرت کیا اس کی حلاوت آج بھی میں اپنے دل میں محسوس کرتا میں اگر غصہ نکال بھی لیتا تو پانچ چار گاڑی نکال لیتا اور کیا وہ بھی مجھ سے نفرت کرتا چلا جاتا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اس کا بدلہ مجھے ملا کہ آج بھی اس محبت کے ساتھ مجھے رخصت کیا وہ لمحہ میری زندگی کا حال بھی فرمایا ہم تمہیں اگر دوسروں کو اللہ کے لیے معاف کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی میں ایسے لمحات ادا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ اپنے محبت الفت سے مل کر رہنے کی توفیق ادا فرمائے آپ کے اللہ جن کا پچنا ہوتا ہے ہم نے آ جانا آپ کے آج میں چیزیں مالک ناموں کو معاف کرنا پتاؤں کے درد کرنا ایو کی پتھر کرنا میرے بہت آپ دیکھتے ہوئے آ کے دیکھتے تھوڑے بات مولا بے تین کے جانور بڑے اللہ لاکھ بندوں کے لیے وہاں جانور نبے نبا بیٹھتے ہیں اپنے پاؤں پہ پھیلتے میرے والا ہمارے آپ کو رحمت کی نظر کر دیجیے ہمیں اللہ کے ہمیں عطا فرما دیجیے مجھے اسلام کا فل کرنے کی عطا فرما دیجیے اے جتنے بھی ایسے ہم نے گناہ کیے سب معاف فرما دیجیے اور جن کے دل میں پائے اللہ کی رحمت کہ آپ اجر دے کر ان کو کچھ کروا دیجیے اور ہمیں قیامت کے دن دنوں گوشت خود گوشت کروا دیجیے اور آئندہ اے اللہ ہم نے اپنے دلوں سے نفرتوں کو اے اللہ کشنیوں کو اور ہر قسم کے سینے کو ختم کر دیا اللہ اس کے بدلے ان دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دیجیے اللہ اپنی محبت سے دل کو بھر دیجیے کردنا تسلینہ ان الله صلى تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ان شاء اللہ اس کا ایک ٹائم اناؤنس کر دیا جائے یہ کم جنوری میں نمبر دو یہ کہ ٹکٹ بھی کنفرم ہو چکی ہے روم نمبر تین سو دس سے ہر بندہ اپنی ٹکٹ ریسیو کر لے نمبر تین کل ان شاء اللہ اعلان کر دیا جائے گا جائے کا اسکیڈیول کے بارے میں تو اس میں سب حضرات ہاں آج رات کو ان شاء اللہ نمبر تو ان کا پروگرام عشا کی نماز کے بعد کسر الجاج ایک نمبر گیٹ سے باہر نکل کر مکہ ٹاور کے پیچھے کسب الجاج کے ان شاء اللہ نو بجے پروگرام ہوگا مدینہ منورہ کی روانگی کا اعلان ہے یہ ان شاء اللہ ٹوئنٹی فائیو ڈیز والے سب ہزار سات آدمی چودہ جنوری کو سردی پہ روانگی ہوگی اس کا ٹائم جو ہے ایگزیکٹ ٹائم دوبارہ نوٹ کر دیا جائے مقد آؤ پکشے کتنے والے یہ تو بت کی لائن میں تو ہم کو